حاتم یعنی ابن اسماعیل نے موسیٰ بن اقبا سے انہوں نے سالم سے حدیث بیان کی کہا جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے یہ کہا جاتا کہ احرام بیدہ سے باندھا جاتا ہے تو وہ کہتے بیدہ وہ مقام ہے جس کے حوالے سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط بیانی کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جگہ سے نہیں درخت کے پاس ہی سے احرام باندھا تھا جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سترہ